وَلِلَّهِ مَا فِي فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ بحیثیت کارساز کافی ہے